شیعہ سکھوں سے بھی بڑا اور میں ان ساری باتوں پر دلائل دیے بغیر سٹیج سے نہیں ہٹوں گا ان شاء اللہ میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ شیعہ ہندوؤں سے بھی بڑا ٹھیک ہے یا نہیں ہندوؤں کی کتابیں ہندوؤں کی مقدس کتاب کا نام وید ہے وید عیسائیوں کی کتاب کا نام ہے انجیل یہودیوں کی کتاب کا نام ہے اور آپ اور سابیوں کی کتاب کا نام ہے زبور یہ کتاب اور اس کے ساتھ اور بڑی بڑی کتابیں دنیا میں لیکن ہزاروں سال سے جب سے یہ دنیا قائم کوئی مذہب ایسا نہیں آیا جس مذہب میں کسی کے بزرگ کو گالی دینا عبادت ہو یہ اس میری دلیل پر غور کرو سکھوں میں ہندوؤں میں عیسائیوں میں اور یہودیوں میں کوئی ایسا مذہب کہ آپ کسی مذہب کے بزرگ کو گالی دیں اور آپ کے اندر آپ کے مذہب میں اس کو ثواب شمار کیا جائے کہ آپ دوسرے کے بزرگ کو گالی دیں یہ ثواب یہ کسی مذہب میں نہ عیسائیوں میں نہ یہودیوں میں میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی لیکن شیعہ مذہب ایسا کہ اس میں ابو بکر اور عمر کو ماں بہن کی گالی دینا عبادت ہے کبھی مقبول دہلی کا دیں میری بات کی طرف آپ کی توجہ ہے جی۔ بات سمجھ میں آ رہی مولوی مقبول دہلوی کا ترجمہ قرآن ہر شیعہ کے گھر میں آج بھی موجود ہے اس میں لکھا ہے کہ قرآن پاک جہاں بھی وقال شیطان کا لفظ ہے اس شیطان سے مراد عمر بن خطاب پورے قرآن وقال شیطان کا جہاں بھی لگا وہاں شیطان سے مراد عمر ابن خطاب یہ شیعہ کا ترجمہ قرآن اور اسی ترجمہ قرآن میں شیعہ نے یہ لکھا ہے مولوی مقبول دہلوی نے لکھا کہ ان اللہ احسان عید کا عید القربہ یہ قرآن کیا ہے جی، جی۔ اور آگے ویم ہا انل ول منکری ول بہا یہ تین بات تو مولوی مقبول بیل بھی کہتا ہے کہ ان اللہ جا بل ادل وہی تائی دل قربا اس کے بعد جو دوسرا لفظ ہے کہ وہ ہا انل کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا احسان کا اور نیکی کا اور روکتا ہے یم کا کمانا روکنا اللہ روکتا ہے کس سے انل پاشا برائی سے روکتا ہے ول منکر عید والی بات سے روکتا ہے ول بغش اور بغاوت اور اور ناپرمانی سے روکتا ہے یہ قرآن کے عید کا مانا لیکن مولوی مقبول دہلوی نے لکھا کہ وہ انل پاشا پاشا سے مراد صدیق کے عدم منکر سے مراد عمر ابن خطاب اور بغش سے مراد عثمان غنی قرآن میں یہ بات بہاول پور کی انتظامیہ کے لوگوں آؤ اس بدماش مذہب کے مقابلے میں چاہیے یہ تھا کہ تم ان کی کتابوں کو سبق کرنے کے لیے رپورٹیں کرتے ان بدماشوں کے لٹے کر پابندی لگواتے تو میرا راستہ رکھتے یہ مولوی مقبول دہلوی میں اس کا تار آپ کو سنانے کے بعد ایک عجیب و غریب اس کا واقعہ بتانا چاہتا ہوں یہ مولوی مقبول دل اس نے لکھنؤ کے ایک بازار میں جلسہ کیا جلسے میں ابو بکر عمر کو اور عثمان کو ماں کی جلسے توجہ توجہ میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے تھک تو نہیں ہے وقت کافی ہو چکا میں کہتا ہوں تھک گئے تو بس کرتے ہیں اگر آپ جو ساری رات بیٹھ کر تقریر سننا چاہتا ہے ہاتھ کھڑا کریں جب تک تقریر ختم نہیں ہوتی بیٹھے رہیں گے کہ نہیں توجہ کیجیے مولوی مقبول جیسے چل سیام میں حضرت ابو بکر کو حضرت عمر اور عثمان کو ماں بہن کی گالیاں بھی مولانا شکور لکھنوی سب کو رحمت اللہ وہ لکھنؤ میں تھے ان کو خبر ملی کتابوں میں لکھا ہے مولانا لکھنوی ساری رات روتے رہے ساری رات صبح کو تو لکھنؤ کا ایک بیرسٹر تھا بیرسٹر انور اکبر اس کا نام بیرسٹر انور افضل سے مشورہ کیا کہ ساری رات ابو بکر عمر کو ماں بہن کی گالیاں دی گئی تو بیرسٹر انور افضل نے کہا کہ مولوی مقبول جنگلی کے خلاف ہم انگریز کی عدالت میں کیس درج کرا چنانچہ بیرسٹر نے دعویٰ دائر کیا مولوی مقبول جنگلی کے خلاف کہ اس نے ابو بکر عمر اور عثمان کو ماں بہن کی گالی دی عدالت کے انگریز جج نے مولوی مقبول دہلوی کو عدالت میں طلب اور طلب اس سے پوچھا کہ تم نے جلسے میں مسلمانوں کے بزرگوں کو گالی دی تو مولوی مقبول دہلوی جس کا یہ ترجمہ قرآن ہے اس نے اقرار کیا کہ میں نے گالی دی ہے اس نے کہا کیوں گالی دی تو انگریز کی عدالت میں یہ بدماش بیان دیتا ہے یہ کائنات کا سب سے بڑا اچکا بدماش نہیں کہتا ہے کہ ابو بکر عمر کو گالی دینا میرے مذہب میں عبادت عدالت میں اور اس کا وکیل کہتا ہے کہ جج صاحب آپ کا قانون ہے کہ کسی فرقے کو کسی جواب کو اس کی عبادت سے روکا نہیں جا سکتا ابو بکر عمر کو گالی دینا ہمارے ہاں عبادت ہے لہذا آپ اس قانون کی روح سے مولوی مقبول دہلوی کو ابو بکر عمر کو گالی دینے سے نہیں روک سکتے یہ عدالت انگریز نے اس کا بیان کیا اور بلسٹر انور افضل سے کہا کہ آپ اس کا جواب دیں یہ تو کہتے ہیں ہماری ہمارے مذہب میں عبادت ہے اور انگریز کا قانون ہے کہ کسی کو عبادت سے نہیں روکا جاتا سوال بڑا عجیب تھا برسٹر انور افضل نے کہا کہ اگلی تاریخ پر میں اس کا جواب دوں گا تاریخ اگلی آئی باہر نکل کر برسٹر نے مولانا عبد شکور لکھنوی سے کہا کہ اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے اور ان احادیث کی کتابوں میں ایک پیغمبر کی حدیث انہیں نظر آئی اور وہ حدیث جب رجسٹر کو سنائی اس نے کہا اس کا جواب حدیث کیا میں آپ کو حدیث سنانا چاہتا ہوں پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے ابرے واجہ مستدرک میں حدیث ہے من سب کو دے اس قتل کرو حضور نے سب فجل دوں جو صحابہ کو گالی دے اس کو کوڑے نبی گا بیرسٹر انور افضل نے کہا مسئلہ حل ہو تاریخ آئی تو بیرسٹر نے جواب دینا تھا اس نے جج سے کہا کہ جج صاحب مولوی مقبول کے نزدیک ابو بکر عمر کو گالی دینا عبادت ہے اور ہمارے نزدیک جو صحابہ کو گالی دے اس کو کوڑے مارنا عبادت ہے لہذا آپ یہ فیصلہ کریں کہ یہ اپنی عبادت پر عمل کریں ہم اپنی عبادت پر عمل کریں امام اہل سنت الشکور لکھنوی انہوں نے ابو بکر و عمر کو گالی دے کر اپنے مذہب پہ عمل کیا اب ہمیں اجازت دیں ہم بھی اپنی عبادت پر عمل کریں اور اس کی پشت پر کوڑے برسائیں جب اس جج نے یہ سوال سنا تو جج نے فیصلہ لکھا اور آپ حیران ہوں گے کہ وہ فیصلہ آج بھی موجود ہے اور میرے پاس وہ پورا فیصلہ اور اس کا متن موجود ہے جج نے فیصلہ لکھا فیصلے میں اس انگریز جج نے یہ لکھا کہ جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے اس وقت تک اس وقت سے کائنات میں کوئی مذہب ایسا نہیں آیا جس مذہب میں کسی کے بزرگ کو گالی دینا کی ہے لہذا شیعہ مذہب میں جو غیروں کو گالی دینا عبادت ہے تو معلوم یہ ہوا کہ شیعہ کوئی مدد نہیں ہے یہ کوئی ایسا گروہ ہے جس کا مقصد صرف گالی دینا ہے اس کا کوئی عقیدہ نہیں کوئی ایمان نہیں لہذا سکھوں میں عیسائیوں میں یہودیوں میں دنیا کے کسی کافر میں کسی کے بزرگ کو گالی دینا عبادت نہیں اگر شیعہ میں یہ عبادت ہے تو شیعہ کوئی مدد نہیں ہے اور کائنات میں اس سے بری کوئی کماعت نہیں ہے یہ فیصلہ میں نے نہیں کیا یہ ایک انگریز جج کی عدالت کو یہ میرے پاس ایک کتاب ہے کتاب کا نام ہے حق الیقین کتاب کا کیا نام حق الیقین آپ اس کتاب کا نام ہمارے آیت کی زبان سے بھی سن چکے ہیں مولانا شفاف رسول نوری نے بھی اس کا حوالہ دیا میں آپ کو اس کا تھوڑا سا پارٹ کرانا چاہتا ہوں ملا باقر مجلس اس کتاب کا مسلم اور خمینی نے اپنی کتاب کشت اسرار کے مقدمے میں لکھا کہ جو آدمی دینی معلومات حاصل کرنا چاہتا ہو وہ ملا باقر مجلسی کی یہ کتاب ضرور پڑھے یہ دینی معلومات اس مصنف نے اس کتاب کے دو سو پچاسی سطح ایک ایسا واقعہ لکھا خدا کی قسم کھاتا کہتا ہوں کہ ساری زندگی ایسی ہلاوت میں سنی ہے نہ مسلمانوں سپاہی صحابہ پر تنقید کرتے ہو اس کفر کو بھی دیکھو اس بدماشی کو بھی دیکھو ڈپٹی کمشنر صاحب ایس پی صاحب ڈی سی جی صاحب ہمیں تم سے کوئی ذاتی رنجش نہیں ہے ذاتی لڑائی نہیں ہے یہ ہے وہ کفر جو اسلام کے نام پر ایران کی طرف سے تمہارے پاکستان میں پھیل رہا ہے اور نئی نسل کو گمراہ اور تباہ کیا جا رہا ہے ہم ایمان کی چوکیداری کے لیے غلامی کے لیے رضاکارانہ طور پر ایک ایک دروازے پر سدائیں بلند کرتے ہیں او پاکستان کے مسلمانوں اس کفر سے بچو نئی نسل کے دوستوں اس کفر سے بچو کالج کے لڑکوں اس کفر سے بچو دکانداروں اس کفر سے بچو ہم تو چوکی دار ہیں اور چوکی داروں کا راستہ تو کبھی نہیں روکا جاتا رات کی تاریخی میں ایک آدمی بازار میں شور مچائے لوگ اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں لیکن چوکی دار ساری رات کہتا ہے جاگو جاگو اس کو کوئی نہیں کہتا کہ یہ شور بچاتا ہے اس لیے کہ چوکی دار کا یہ فرض ہے کہ لوگوں کو جگائے رکھے شوروں سے بچائے رکھے اور ہم تو چوکی دار ہیں جو ایک ایک دروازے پر آ کر کہتے ہیں لوگوں اس کو پر سے اپنا ایمان بچاؤ اور چوکیداروں کو بھی تم روکو گے تو بتاؤ مکانوں کا پیرا کون دے گا بتاؤ عقیدے کی بنیادوں کا پیرا کون دے گا تم مجبور ہو تم مجبور ہو مجبور ہو کر سکلج کے پل پر ہمارا راستہ روکا ہے مجبور ہو کر ایئرپورٹ پر بھاگے تو جو فروخی ایئرپورٹ سے آ رہا ہے مجبور ہو کر بھاگے تھے تم نے اپنا اس کو سمجھا لیکن تمہارا فریضہ تنخواہ لینے کا تھا اس لیے اس میں تم کامیاب نہیں ہمارا فریضہ اس کے صحابہ کا تھا ہم کامیاب ہو گئے مولانا شاہ رحمان سرو مولانا شاہ رحمان رحمان اب تم اب تم پوچھو گے آؤ گے آئے کہاں سے اوپر سے آئے ہو نیچے سے آئے ہو بائیں سے آئے ہو بائیں سے آئے ہو ڈی سی صاحب آزما کر دیکھنا جب بھی پابندی لگاؤ گے کسی طرح آئے گے چیلنج کر کے دیکھو چیلنج کہ تم نہیں آ سکتے میں کہوں گا کہ میں آؤں گا اس لیے کہ جو لگن ہے جو جذبہ ہے جو گرمی نفس ہے جو تموتاب ہے جو چنگاری ہے جو آگ ہے آج ہمارے فریضے میں رکاوٹ نہیں بن رہی ہے دیکھیے دو سو پچاسی سفر حق یقین ایک بات پہلے یاد رکھیں کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے عقیدہ بے سب جس کو عقیدہ قیامت کہتے ہیں قیامت کہتے ہیں قیامت کا کیا مانا کہ قیامت واقع ہوگی ساری دنیا کمرے سے اٹھے گی اللہ کی عدالت میں حساب میں پیش ہوگی شیعہ کے نزدیک قیامت سے پہلے ایمان امام جب چاہے مردوں کو قبروں سے اٹھا سکتا ہے ہمارے نزدیک تو قیامت میں لوگوں نے اٹھانا تو شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت سے پہلے بھی جب امام چاہے جس کو چاہے قبروں سے زندہ کر سکتا ہے اس کو شیعہ کے نزدیک کہتے ہیں عقیدہ رجا کیا کہتے ہیں عقیدہ رجا یہ ہے باب ہے در اس بات رجت رجب دو سو پچاس اس میں لکھا کہ امام میں جب آئیں خانہ کعبہ کا طواف کریں اور طواف کر کے مدینے جائیں حضور کے روزے سے باہر کھڑے ہو کر امام میں بھی کہے گا کیا کہے گا کہ حضرت صاحب در حضور خلق اگر مسلحت فرصت مسئلہ کن پوچھے گا حالانکہ امام کو پتا ہوگا کیا پوچھے گا کیس تبو بکر کیس کمر وہ بچے بے ازمیا ازمیان جمی خلائق و جگدم دفن کر گا رسول اللہ کے روزے سے باہر کھڑے ہو کر امام میں بھی پوچھے گا کہ بتاؤ کس نے ابو بکر اور عمر کو نبی کے ساتھ روزے میں دفن کیا ہے مدینے بتاؤ یہ کھڑے ہو کر اعلان کرے مسئلہ امام باقر مجلسی کہتا ہے بدماش کہ پتا ہوگا امام کو کہ کس نے دفن کیا لیکن نسل حکم پوچھے گا کہ بتاؤ لوگوں ابو بکر عمر کو نبی کے ساتھ روزے میں کسی میں اس کے بعد مدینہ کے سارے لوگ جمع ہو جائیں اور وہ کہیں گے امام میں بھی سے امام ابو بکر عمر رسول اللہ کا سسر نبی کے خلیفہ ہاں۔ پیغمبر کے قریبی دوست تھے اس لیے اس سوچ کے لوگوں نے ان کو رسول اللہ کے روزے میں دفن کیا اس کے بعد یہ بدماش کہتا ہے اللہ کہ ابو بکر عمر کو پیغمبر کے روزے میں دفن کرنا کائنات کا سب سے بڑا ظلم یہ کہتا ہے کہ امام مہدی یہ کہے گا اور اس کے بعد سب لوگوں کے سامنے امام مہدی رسول اللہ کے روزے میں داخل ہو جاتا ہے پیغمبر کے روزے کی دیوار توڑ کر داخل ہوگا اور ابو بکر عمر کی قبروں سے اکھیڑے گا ابو بکر عمر کو قبروں سے اکھیڑ کر ان کو ننگا کرے گا قبروں سے اکھیڑ کر ابو بکر عمر کو زندہ کرے گا اور زندہ کر کے یہ بدماش کہتا ہے کہ امام بیٹھی ابو بکر عمر سے کہے گا اے ابو بکر ہزاروں سال سے آج تک جو بدماشی ہوئی ہے وہ تمہاری وجہ سے جو شراب پی گئی ہے تمہاری وجہ سے ہے جو زنا ہوئے ہیں وہ تمہاری وجہ سے ہے کہ اب امام ویدی ابو بکر عمر کو یہ کہے گا تو وہ بدماش کہتا ہے کہ ابو بکر عمر ہاتھ جوڑ کر کہیں گے کہ واقعی ہم سے غلطی ہوئی واقعی ہم سے کوتائی ہوئی امام مہدی کہے گا اگر تم علی کو خلافت دے دیتے یہ بدماشیاں نہ ہوتی یہ زنا نہ ہوتے یہ قبر نہ ہوتا یہ بدماش کہتا ہے ابو بکر عمر ہاتھ جوڑ کر کہیں گے ہم سے غلطی ہوئی اور اس کے بعد یہ بدماش کہتے ہیں یہ آگے بڑھ کر ابو بکر عمر کے کفن اتار دے گا ان کو ننگا کر دے گا ننگا کر کے ان کو قبروں سے نکالے گا ان دونوں کو ننگا کر کے مدینہ کے چوک میں ایک درخت پر لٹکا دے گا اور بہاول پور کے سنیوں بہاول پور کے جوانوں اور انتظام کے افسروں آؤ بتاؤ صدیق عمر اتنے لوارس تیرے ملک میں رہ گئے ہیں کہ یہاں ایسی کتابیں چھپیں کہ چودہ سو سال سے جو محمد کے روزے میں سوئے ہوئے ہو آج اتنے لوارس ہو گئے کہ پیغمبر پیغمبر کے روزے سے نکال کر ان کو ننگا کر کے مدینہ کے چوک میں لٹکانے کے لیے کتابیں لکھی جائیں اور لٹکانے کی من گڑت خبریں کتابوں میں چھاپ کر یہ کتابیں تقسیم ہو اور اس کے بعد یہ بدماش کہتا ہے کہ ابو بکر عمر کے کپڑے اتار کر جب درخت پر ان کو لٹکایا جائے گا تو اس کے بعد یہ امام مہدی درخت کے پاس آ کر ان کی پشت پر ایک ہزار کوڑا مارے گا پھر کوڑا مارے گا پھر کوڑا مارے گا حتیٰ کہ کیا آ جائے گی کوڑے پڑتے رہیں گے ہائے ملک ہے تیری اکثریت ہے تیری جوانی ہے تیرا راج ہے تیری اکثریت ہے تیرے باپ کی عزت بچی ہوئی ہے تیری ناموس بچی ہوئی ہے تیری ماں کی عزت بچی ہوئی ہے اور اس صدیق کو ننگا کرنے کے لیے کتابیں چھپے ننگے ہونے پر کتاب چھپے تیری غیرت نہ جاگے تیرا ایمان نہ جاگے وہ صدیق جو چودہ سو سال سے محمد کے روزے میں سویا ہوا ہے کیا اگر ابو بکر کو قبر سے اس طرح اٹھانا تھا ننگا کرنا تھا تو تیرے پیغمبر نے ایسے ہی ابو بکر کو مسلح پہ کھڑا کر دیا ایسے ہی اس عمر کے بارے میں کہا اگر میرے باپ کوئی نبی بننا ہوتا تو عمر کا سر اس لائق تھا کہ اس کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا اسلامیہ کے لوگوں شیعہ کو کافر کہنا ہم پر درد ہے مولوی پر فرض ہے پیر پر فرض ہے چودھری پر فرض ہے تاکہ جب یہ کبر داد ہو تو یہ سجل یہ پریت یہ بدماشی یہ شیطنت یہ فریب یہ ابلیسیت تیرے ملک میں عام نہ ہو یہ عراق کی چھپی ہوئی کتاب ہے یقین کتاب کا نام ہے تہران سے چھپی ہے ملا باقر مدرسی کی لکھی ہوئی ہے خمینی کے خرچے پہ چھپی ہے خمینی کے ڈاکر پہ چھپی ہے خمینی کے پیسے پہ چھپی ہے یہ کتاب تیرے ملک میں مبت تقسیم ہو میں چپ کر جاؤں میں تیری داخلہ بندی قبول کر لوں یہ کتاب چھپتی رہے میرا داخلہ بند رہے نہیں میں داخلہ توڑ گا اس کتاب کو چوکوں میں ننگا کروں گا اس قبر کو للکاروں گا اس بدماشی کو للکاروں گا یہی بات ہے کہ مجھے موت کی نیند سنایا جائے گا یا مجھے قتل کر دیا جائے گا یا مجھے سوا کر دیا جائے گا خدا کی قسم میں جب سے سپاہی صحابہ میں آیا ہوں میرا یہی مشن تھا اس راستے میں مارا جاؤں گا اور ایک اوسر پہ محمد سے ملاقات کر لوں گا کافر کافر پاکستان میں رہنا ہوگا یا کافر کہنا ہوگا پاکستان میں رہنا ہوگا پاکستان میں رہنا ہوگا پاکستان میں رہنا ہوگا ان کتابوں کے بعد اس لٹریچر کے بعد اس کفر کے بعد آپ مجھے بتائیں میرا کیا کرنا ہے میں چپ کر جاؤں آپ کو اس کتاب سے معلوم ہوا ہے کہ شیعہ کائنات کا بدترین کافر ہے معلوم ہو گیا آپ کو یقین آیا ہے نہیں آیا نہیں آیا کیا آ گیا بلند آباد آ گیا یقین نہیں میں آگے چلتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں حکومت اسلامی ہے یہ وہ کتاب ہے جو ایران میں خمینی کے انقلاب کی پہلی کتاب ہے خمینی نے ایران میں اس کتاب کی بنیاد پر انقلاب برپا کیا ہے یہ خمینی کی وہ کتاب ہے جو انیس سو سینتی میں خمینی نے لکھی ہے اور اسی کتاب کو پھر بعد میں خمینی نے ایرانی انقلاب کی بنیاد بنایا کتاب کا نام ہے حکومت اسلامی کیا کتاب کا کیا نام ہے اس کا اردو ایڈیشن ہے اس کتاب کو چالیس سفے پر خمینی نے اسلام کی ساری عمارت کو گرا دیا ہے اس کتاب میں خمینی کہتا ہے ہمارے ضروریات مدد یہ بات داخل ہے کہ کوئی بھی آئندہ کے مقام معنویت تک نہیں پہنچ سکتا چاہے وہ ملک کے مقرب ہو یا نبی مرسل ہو یعنی ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اس مرتبے کو نہیں پا سکے جس کو ہمارے بارہ اماموں نے پایا ہے مجھے آپ بتائیں کہ شیعہ کائنات کا بدترین کافر ہے یا نہیں یہ بات کسی اور نے لکھی ہے اس تحریر کے رات یہ میرے ہاتھ میں خمینی کی خمینی کی دوسری کتاب ہے کتاب کا نام ہے کشپ اصرار کتاب کا کیا نام ہے یہ خمینی کا فوٹو بنا ہوا ہے دیکھ رہے ہیں یہ ملون کا فوٹو دیکھ رہے ہیں کشپ اسرار کتاب کا نام اور اس کشف اسرار کتاب کے ایک سو سات صفحے پر وہ نے لکھا ہے کہ میں ایسے خدا کو خدا تسلیم نہیں کرتا جس نے عثمان اور معاویہ جیسے بدتماشوں کو خلیفہ بنا اس تحریر کے بعد آپ بتائیں خمینی کائنات کا بدترین کافر ہے یا نہیں وہ عثمان غنی جس کو پیغمبر نے ایک بیٹی نکالی وہ فوت ہو گئی پھر دوسری بیٹی نکالی وہ بھی فوت ہو گئی پیغمبر نے فرمایا عثمان میری چالی بیٹیاں ہوتی یکے بعد دیگرے میں سب کو تیرے نکاح میں دیتا جاتا اس لیے کہ میرے سے بہتر خسر کوئی نہیں تیرے سے بہتر داماد کوئی آئے جس کے گھر میں تیری بیٹی آئے وہ شریف کہلائے جس کے گھر میں محمد کی بیٹی آئے وہ چودہ سو سال کے بعد کہلائے آئے اور ان کی عزت و ناموس کے لیے آواز اٹھائی جائے تو ہمیں تقریب کار کہو ہمیں گالیاں دو ہمیں فسادی کہو جو مرضی کہو ہم اس کفر کو واشکاف کرنے سے اور آشکار کرنے سے بات نہیں آ سکتے آ سکتے اسی کتاب ایک سو پندرہ سطح پر او نے لکھا کہ ابو بکر قرآن کا سب سے بڑا دشمن ہے ابو بکر قرآن کا سب سے بڑا دشمن الحاط کیا قرآن کا صدیق دشمن تھا تو تیرے نبی نے ویسے ہی فرما دیا وفات کے وقت کہ مرو با وسلی صدیق کو بلاؤ آ کر میرے مسلح پر نماز پڑھائے حضرت عائشہ نے ان عوامی کا سفید میرے باپ ابو بکر بیمار ہیں آپ عمر کو کہہ دیتے نماز پڑھائے حضور نے اب اللہ اللہ ابا بکر میں کیا کروں عائشہ ابو بکر کے علاوہ اور کسی کی امامت کے لیے میرا خدا راضی نہیں اسی کتاب کے ایک سو انیس سفر پر کشم اطراف کتاب ہومیلی کی لکھی کتاب ہے ہومیلی کا فوٹو ہے ایران کی چھپی ہوئی ہے ایک سو انیس سفر پر ہومیلی نے لکھا کہ عمر اصلی کا فرض دن تھا عمر اصلی کا فرض دن تھا مجھے آپ بتائیں اس تحریر کے بعد عیسائی لکھیں کہ ایک عمر دنیا میں اور آ جاتا تو دنیا سے ظلم مٹ جاتا یہودی لکھیں ایک عمر دنیا میں اور آ جاتا دنیا سے بدماشی مٹ جاتا لیکن یہ کائنات کا کالا کافر اسی عمر کو کافر کہتا ہے جس عمر نے کیسر و کیسرا کے طرف اڑا اچھی آواز میں رہا Yeah. چودھریوں ذمہ داروں انتظامیہ کے افسروں تاجروں پڑھے لکھے لوگ ہو صحابہ اسلام کی عظمت کے لیے صحابہ کی ناموس کے لیے کام کر رہی ہے اس کا راستہ نہ روکو سپاہی صحابہ نے کفر کو لگام دی ہے سپاہی صحابہ کی جنگ پاکستان کے مراسی ذاکر سے نہیں ہے سپاہی صحابہ کی جنگ ایران کے بدماش سے ہے ایران کے ملعون سے ہے ایران کے شیعہ سے ہے پاکستان کے ایرانی ایجنٹوں کے ساتھ ہے اور جب تک یہ ان کی بدماشی سفید ہستی سے مٹ نہیں جاتی سپاہی صحافہ کا ایک بچہ بھی جب تک موجود ہے چین سے نہیں تم ہمیں کہتے ہیں محرم آ رہا کیا کہتے ہیں محرم محرم میں امن ہونا چاہیے تمہیں محرم نظر آتا ہے ہمیں ہر وقت محرم نظر آتا ہے تمہارا محرم سال میں ایک مرتبہ آتا ہے ہمارا ہر وقت محرم رہتا ہے تمہیں محرم میں ایک بات یاد رہتی ہے امن ہونا چاہیے ان ان کتابوں کی وجہ سے امن رہ سکتا ہے آپ نے ان کتابوں پر پاکستان میں پابندی لگائی ان کا داخلہ بند کیا ان کے گھروں میں آنے سے روکا کالجوں سکولوں میں اس لٹریچر کے تقسیم ہونے سے روکا پہلے ان کو تو روکو تمہیں شرم نہیں آتی ہمارا راستہ روکتے ہو ایک آدمی چوری کرنے آئے سن لگائے چوری کرے تیسرا آدمی گھر والوں کو بتاؤ گھر والوں یہ چور ہے تم چور کو چھوڑ کر نشاندہی کرنے والوں کو پکڑو گے تمہارے سے بڑا دئی کون کرو نہیں سمجھے میری بات ایک آدمی چوری کرنے آیا سن اٹھا رہا اور مکان کو لوٹنا چاہتا ہے ایک آدمی بھاگا ہوا آتا ہے وہ چور بتاتا ہے لوگ یہ چور ہے یہ چور ہے تم اس چور کو چھوڑ دو گے اور اس نشاندہ کرنے والوں کو پکڑو گے تو پھر مجھے کہنا پڑے گا کہ کتنی چورانا لڑ گئی کتی چورانا ٹھیک ہے یا نہیں ہاں۔ میرے پاس یہ کتاب ہے کتاب کا نام ہے شیخ شکیفہ کیا نام ہے کتاب حوالہ باد میں دوں گا اس کا ٹائٹل دیکھیے ٹائٹل آدمی روئے ہارے مار کر روئے چیزیں مار کر روئے پکار پکار کے روئے تب بھی اس کی سختی ختم نہیں ہو سکتی ٹائٹل ایک بوڑھے بیل کا فوٹو ہے اوپر حضرت ابو بکر کا نام ہے پاکستان کے سیاستدان کا کارٹون بنے پرچہ ہو جائے مولوی کا کارٹون بنے پرچہ ہو جائے اور صدیق اکبر کا کارٹون بنایا جائے اس کی چودہ سو سال کے بعد صدیق ہی اس ملک میں لاوارس رہ گیا تھا کہ جانور کا نام لکھ کر جانور کی شکر بنا کر اوپر ابو بکر کا نام اور ابو بکر کی ناموس کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی نہ ہو اس کوفر کو للکارنے والا کوئی نہ ہو نام ہے شیخ شکیفہ عربی میں شکیفہ اس جگہ کو کہتے ہیں جس جگہ پہ صدیق اکبر کی خلافت کا فیصلہ ہوا شکیفہ اور آگے لکھا حضرت ابو بکر کہ حجاب کردار اسی کتاب کے شروع میں لکھا ہے کہ ابو بکر کوئی عزت والا آدمی نہیں تھا بات یہاں سے ابو بکر کوئی عزت والا آدمی نہیں تھا وہ تو ناؤز بلّہ گھٹیا ذات والا آدمی اور یہ بھی لکھا کہ بچپن میں ابو بکر کو کسی نے بتا دیا کہ ایک آخر زمان نبی آئے گا وہ نبی ہوگا جب اس کے پاس حکومت ہوگی تو ابو بکر نے سوچا کہ میں نے کرسی لینی ابو بکر اس محمد کے ساتھ چمٹ گیا یہ کتاب ہے کیوں تاکہ مجھے کرسی ملے ابو بکر چمتا رہا نبی مکے میں تھا تو یہ مکے میں رہا نبی مدینے میں آیا تو یہ اتنا چمتا کہ مدینے میں آ گیا اور کرسی لینے کی ابو بکر میں اتنی حوث تھی ناؤز کہ چھ سات سال کی بچی بھی محمد کے نکاح میں دے دی تاکہ مجھے کرسی ملے اگر نبی فوت ہوئے تو پیغمبر علیہ السلام کے دفن اور کفن کا انتظام چھوڑ دیا اور جا کر کرسی پر پڑا تھا نام شیخ سکی اور یہ چھ مہینے پہلے کراچی سے چھپی ہے چھ مہینے پہلے کراچی سے چھپی ہے اس کے مصنف کا نام علی اکبر شاہ ہے ایسا کالا کافر ایسا بدماش کافر اس بدماش سے کوئی پوچھے کہ تو کہتا ہے کہ صدیق نے سب کچھ کرسی کے لیے کیا تھا اور بدماش اگر تو کائنات میں سب سے زیادہ غلی اور کمی نہ نہیں ہے اور تو میرے سامنے ہوتا میں تجھ سے سوال کر سکتا کہ صدیق نے جب نبی کا کلمہ پڑا تھا اس کے پاس کتنی دولت تھی جب جنازہ اٹھا تو کتنی دولت اس نے نبی سے لیا کیا دیا کیا ابو بکر کلمہ پڑتا ہے پینتالیس ہزار درد کا مالک ہے اور ابو بکر کی وفات کا وقت آیا تو فرمایا بیٹا مجھے کھدر کے انہی پرانے کپڑوں میں دفن کر دینا بیٹے نے کہا ابا جان یہودی کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کے خلیفہ کو اچھا کپڑا بھی نہ ملا تو صدیق نے فرمایا بیٹا میرا گزارا پرانے انہی کھدر کے کپڑوں میں ہو جائے گا اچھا کپڑا مدینہ کے کسی بیوا کے کام آ جائے گا پروانے کو شمع بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس کے لیے خواجہ دل محمد مزدور کہتا ہے جنگ تبوق کے موقع پر کہ صحاب پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا باہر قوم بے دھڑک سب نے مالو ڈر دیا کسی نے سلسلہ دیا کسی نے نصف کر دیا مگر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا خدا کے نام کے سوا جو کچھ خلا کے درمیش کیا گیا میں سوال کر سکتا ہوں کہ صدیق اکبر تو وہ مرتبے والا انسان تھا کہ تبوک میں جب گھر کا سارا سامان دے دیا پیغمبر نے پوچھا کیا لایا ہے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے سوا سب کچھ لے کر آیا ہوں اور تفصیل جمل میں یہ بڑا عجیب واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ صدیق اکبر گھر کا سارا سامان دے کر اپنے گھر پھر گئے اور دوبارہ گھر گئے اما ایسا سماتی ہے دیواروں پر میرے والد ہاتھ پھیر رہے ہیں میں نے پوچھا ابا جان کیا دیکھتے ہو تو میرے والد نے کہا بیٹی ایک کپڑا پینے والی سوئی میں نے یہاں لٹکائی تھی میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ سوئی بھی گھر میں نہ رہ جائے سوئی بھی دلے تو وہ بھی میں محمد کے دفاعی فنڈ میں دے دوں تاکہ کسی فوجی کے کپڑا سینے کے کام آ جائے اما سماتی کہ میرے والد نے سوئی بھی نبی کے قدموں میں دے دی اور اس کے بعد پانچویں مرتبہ جب پیغمبر نے چندہ مانگا میرے والد ساری رات کروٹیں بدلتے رہے تو میں نے پوچھا ابا جان آج سوتے کیوں نہیں تو صدیق کے نے فرمایا بیٹی میں کیسے سو میرے نبی نے پانچویں مرتبہ چندہ مانگا اور میرے پاس دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے آج رات میں یہ سوچتا رہا کہ ابو بکر تیرے نبی کو اتنی چندے کی ضرورت ہے اور تم نے اتنے مہنگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں جتالی گرم گرد کا کپڑا تیرے جسم پر ہے اور تو کسی مہنگے کپڑوں کی بنیاد پر گھر میں بیٹھا ہے تیرا نبی پریشان ہے تو میرے والد صبح اٹھے مدینہ کے منڈی میں گئے مدینہ کے بازار میں گئے اچھے کپڑے اتار کر مدینہ کے بازار میں بیچ دیے وہاں سے کاٹ کا چاقیوں والا لباس پہنا اور پیغمبر کے قدموں میں آ گئے پیسے جو اچھے کپڑوں کے پیسے تھے وہ بھی لا کر نبی کے دفاعی فنڈ میں دے دیے پیغمبر کے سامنے صرف تاج کا لباس لباس پہن کے کھڑا ہے تھوڑی دیر کے بعد آسمانوں سے جبریل امین آیا حضور نے جبریل کو دیکھا جبریل وٹاٹ کا لباس پہن کے کھڑا ہے حضور فرمایا جبریل تجھے کیا ہوا فرمایا اللہ کے نبی جب تیرے عشق اور محبت میں صدیق نے مدینہ کے بازار میں اپنے کپڑے اتار کر ٹاٹ کے کپڑے پہنے تو خدا کی رحمت کو جوش آیا اللہ نے فرمایا جبریل جلدی کر آج تو بھی صدیق کی سنت سے مل کرا کے ٹاٹ کا لباس پہن کے مدینے کی گلیوں میں جا اور میرے نبی کو مبارک دے کہ جب تک تیری امت میں صدیق جیسے لوگ موجود ہیں تیری امت کو کوئی شکست نہیں دے سکتا علامہ بلازری نے لکھا ہے کہ صدیق اکبر نے جب ٹاٹ کا لباس پہن کر پیغمبر کے آ کر ابو بکر بیٹھا تو یہ بھی روایت ساری کتابیں کہ تھوڑی دیر کے بعد جبریل آیا حضور نے سنایا جبریل کیا حکم ہے تو جبریل امین نے سنایا کہ اللہ کے رسول آج میں اللہ کا سلام ابو بکر کے لیے لے کر آیا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے صدیق کو سلام بھیجا ہے اور سلام بھیج کر اللہ نے یہ سنایا ہے کہ ابو بکر سے پوچھو کہ جس دن نبی کا کلمہ پڑا تھا اس دن پینتالیس ہزار درم کے مالک تھے آج چاچیوں والے ساٹھ کے لباس پہن کر بیٹھے ہو گھر میں کوئی چیز نہیں ہے ابو بکر بتاؤ کیا اس حال میں بھی تم خدا سے راضی ہو یا نہیں صدیق نے جب یہ بات جبریل کے حوالے سے پیغمبر کی بات سنی پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ سلام بھیجتے ہیں اور اللہ یہ پوچھتے ہیں کہ کلمہ پڑا تھا تو پینتالیس ہزار درم کا مالک تھا آج ٹاٹیوں والے کپڑوں میں بھی کیا تو خدا سے راضی ہے یا نہیں آئے حدیث کی ساری کتابوں میں ہے کہ صدیق نے چیخ کر فرمایا رو کر فرمایا اے پیغمبر یہ تو ٹاکیوں کا لباس ہے اگر ابو بکر کے جسم کی چمڑی ادھر جائے ابو بکر تب بھی خدا پہ بھی راضی ہے مصطفیٰ پہ بھی راضی ہے بہاور پور جوانوں یا اس کا کارٹون کتاب پہ چھپے اس کا ٹائٹل پہ جانور کا فوٹو اس کے نام کے ساتھ آئے میں چپ کر جاؤں میں چپ چھپائے صحابہ چپ کر جائے نہیں میں چپ نہیں کروں گا میں اس کو کافر اس بدماش فرقے کو اس بدماش چھپنے کو کافر کروں کہوں گا چوکوں میں کہوں گا گلیوں میں کہوں گا بدائیوں میں کہوں گا ایوانوں میں کہوں گا کافر کرے گا پارلیمنٹ کا ممبر بھی تمہیں کافر کرے گا وزیر بھی تمہیں کافر کرے گا پاکستان میں تمہارے کفر کو میں ایسا کام کر دوں گا کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہارے کفر کو تمہارے کفر سے نہیں روک سکے گی نہ کا چیلا روک سکے گا نہ بے نظیر کی حکومت روک سکے گی پور کے مسلمانوں سپاہی صحابہ اس ملک کی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے آج پاکستان میں وزیر اعظم شیعہ نصرت بھٹو شیعہ بتالی قومی اسمبلی کے ممبر شیعہ سختی داخلہ ایس کے محمود شیعہ سختی دفاع اجلال حیدر زیدی شیعہ پاکستان کی صبائی اسمبلیوں کے بیاسی ممبر شیعہ کیوں جبکہ ایران میں پچیس فیصد سنی ہے اور پینسٹھ فیصد شیعہ ہے دس فیصد بہائی ہے اور پچیس فیصد سنیوں کے لیے تہران میں نہ کسی مسجد بنانے کی اجازت ہے نہ مدرسے کی اجازت ہے بلکہ ایران کے خمینی کے دستور کی دفاع پانچ میں لکھا ہے کہ ایران کا وزیر اعظم شیعہ اسناشری ہوگا صدر اسناشری شیعہ ہوگا پارلیمنٹ کا ممبر اسناشری شیعہ ہوگا ہائی کورٹ کا جج اسناشری شیعہ ہوگا وزیر اسلام شری شیعہ ہوگا سپریم کورٹ کا جج اسلام شریشیا ہوگا اور پارلیمنٹ کا سپیکر اسرا شریشیا ہوگا حتیٰ کے ڈپٹی سپیکر بھی اسرا شریشیا ہوگا یہ ایران کا وہ ملک ہے جس کا مردود اور قائد کا اپنی کتابوں میں کفر بٹ چکا ہے اور یہ بھی اعلان کر چکا ہے جو شیعہ سنی میں فرق کرتا ہے وہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے نعرہ یہ تھا لیکن قانون بنایا تو کسی سنی کو پارلیمنٹ میں جانے کی وہاں اجازت نہیں کسی سنی کو مسجد بنانے کی اجازت نہیں کیا پاکستان کے مسلمانوں تم اور ہم ہی اتنے بغیر رہ گئے ہیں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں تین فیصد کی آبادی ہو کر بتالی ممبر کو ہم نے بھیج دیا ہماری غیرت کا جنازہ نہیں نکل گیا کب کب تک تک سو گے غفلت کی چادر کام کر سو گے کب تک تمہاری غیرت کا جنازہ نکلتا رہے گا کب تک تم اس بات پر نہیں سوچو گے ڈپٹی کمشنر تو کب تک نہیں سوچے گا ایس پی تو کب تک نہیں سوچے گا ایس تو کب تک نہیں سوچے گا سنیوں کا بچہ چاندا چلائے سنیوں کا بچہ کر رکشا چلائے سنیوں کا بچہ ریڑی لگائے سنیا کا بچہ چھاوڑی لگائے اور سیا کا بچہ سیکٹری بنے سیا کا بچہ ایس پی بنے سیا کا بچہ پرنسپل بنے پیو بنے سپاہی صحابہ پاکستان نے سنی حقوق کی اور پاکستان کی بقا کی جنگ لڑتی ہے سپاہی صحابہ افسروں کو کہتی ہے سکول ٹیچروں کو کہتی ہے پرنسپلوں کو کہتی ہے پروفیسروں کو کہتی ہے سکول کے یونیورسٹیوں کے کالج کے طلبا کو کہتی ہے اٹھو غفلت کی چادر اتار کر اس ملک کو بچاؤ یہ ملک شیعہ کی گود میں جانا چاہتا ہے آؤ اگر خاموش ہو جاؤ گے عراق کی طرح اس پر بھی قرضہ ہو جائے گا شام کی طرح اس پر بھی قرضہ ہو جائے گا ایران فاروق اعظم نے فتح کیا تھا شام اسامہ بن زید نے فتح کیا تھا آج دونوں ملک شیعہ کی گود میں ہے اگر تم سو رہے تمہارے ملک پر بھی شیعہ کا قرضہ ہوگا سپاہی صحابہ تمہارے دروازے پر تمہیں جگانے کے لیے آیا صاحب بڑھاؤ قدم بڑھاؤ قدم بڑھاؤ کہ سپاہ صحابہ کے دس لاکھ کارکن شریعت بل منظور کرانے کے لیے تحریر کرائے اور پاکستان میں جو جمع جو گروہ جو کونسل اور جو متحدہ پلیٹ فارم شریعت بل کی حمایت میں تعریف کرائے گا سپاہی صحابہ برابر دستے کے طور پر اس کے رضاکار کا کام ہے جی، شریعت بل کی منظوری شیعہ کی موت ہے سیاتی ہم سمجھتے ہیں شیعہ کا کیا تکلیف ہے پاکستان میں تین فیصد شیعہ تم اپنا علیحدہ قبل لا مانتے ہو اور وہاں کے سنیوں کے لیے کوئی قبلک لا نہیں پچیس فیصد سنیوں کے لیے کوئی قبلک لا نہیں اور یہاں اپنا علیحدہ قبلک لا مانتے ہو کہ ہمارے لیے علیحدہ عدالتیں بیٹھے علیحدہ قانون ہو اس لیے تم نے شریعت بل مسترد کیا ہے یاد رکھو شیو یہ پاکستان مسلمانوں کا ہے یہ تمہارے باپ کی جگیر نہیں ہے آنے والا الیکشن پاکستان میں سیا سنی بنیاد پر ہوگا ہوگا یا نہیں ہوگا میری بات آپ غور سے سن رہے ہیں آنے والا پاکستان کا الیکشن سیا سنی بنیاد پر ہوگا ہوگا یا نہیں ہوگا بلدیاتی الیکشن ڈسٹرکٹ کونسل کا الیکشن سوائی الیکشن قومی اسمبلی کا الیکشن سینٹ کا الیکشن پاکستان میں شیعہ سنی بنیاد پر ہوگا سپاہ صحابہ ہر گلی اور کوچے میں امت مسلمہ کو اتنا بیدار کر دے گی کہ کوئی صحابہ کا دشمن اسمبلیوں میں نہیں جا سکے آپ اس کے لیے تیار ہیں اس کے لیے کوشش کریں گے شیعہ کو ووٹ دیں گے تو شیعہ کو ووٹ نہیں دے گا ہاتھ کھڑا کرے دونوں ہاتھ دونوں ہاتھ میں اپنا سمجھ جائے یعنی آپ آپ سمجھ میں آئیں گے پیپل پارٹی شیعہ کو ٹکٹ دے گی تو سپاہی صحابہ پیپل پارٹی سے لڑائی لڑے اور اسلامی اتحاد ٹکٹ دے گا تو اسلامی اتحاد سے جنگ لڑے گی سپاہی صاحبہ شیعہ کی مخالفت میں پورے پاکستان کے ہر شہر میں شیعہ کو ہرانے کے لیے مرکزی کردار ادا کریں آپ اس کے لیے ہمارے ساتھ ہیں اس لیے میں اسلامی اتحاد کے سر نواز شریف سے میاں نواز شریف سے کہنا چاہتا ہوں کہ شیعہ کے جنگل سے اپنی جان چھڑاؤ شیعہ کے جنگل سے اپنی جان کل کو ہمیں تمہارا مقابلہ کرنا آج یاد رکھے یہ جو دس پندرہ پنجاب اسمبلی کے شیعہ ممبر تمہارے گرد ہیں جس کی وجہ سے تم ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہو میاں صاحب جب سیلاب آئے گا یہ تمہارا ہاتھ نہیں دے سکیں گے کان رکھتا ہے تو دریا کی روانی پہ نہ جا کان رکھتا ہے تو دریا کی روانی پہ نہ جا ہم نے دریاؤں کو کے اترتے دکھا اور موجوں سے کھیلنے والے یوں بھی اشارہ کرتے ہیں طوفان ابارا کرتے ہیں طوفان دریا کرتے ہیں آپ نے آپ نے ایک اور بھی دعا کی اور حیدرآباد میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہے حیدرآباد میں تیس عورتوں سر پر قرآن اٹھا کر بازار پولیس کے درندوں نے ان والی عورتوں پر گولیاں چلائی اور تیس اکیس اور سے شہید ہو گئی قرآن زمین پر گئے یہ پاکستان ہے اس کی زمین خرچ کیوں گئی اس کا آسمان گئی اور اس کے بعد رام ساتھ بابا کنڈا بابا بابا ہر دیگر ہے گیسٹ ہاؤس میں بیٹھ کر ہے لوگ تیسرے مارنے لگے کہ آؤ حیدرآباد کی کو دیکھو آئے عورتوں کے اجرتے ہوئے سہاگوں کو دیکھو لیکن یہ کھنڈا بابا وہاں بیٹھا ہمارے قائد مولانا حسن آباد نے پندرہ سولہ فروری کو اس لکھا میرے قتل کے لیے پچیس فروری لیکن یہ اتنا بے بابا نکلا کہ اس نے وہاں بھی نہیں کم نا یہ بلیر کی ہے یا نہیں ہے بہاوتوں میں چڑیا گھر ہے یا ان شاء اللہ اگر ہمیں کبھی موقع ملا اس بابے کو یا تمہارے چڑیا گھر میں رکھیں گے یا لاہور کے چڑیا گھر میں رکھیں گے یا نہیں یہ ہے چڑیا گھر کے لئے یہ بابا ہاتھ چڑیا گھر کے لائق ہے نہیں چڑیا گھر جب بابا تو چڑیا گھر ہوئے گا پھر منظر بڑا عجیب ہو رہا ٹکٹ بھی تیرا بڑا لگ رہا ہے یہ بڑا کون ہے کون بابا اس کو کوئی حص نہیں کوئی غیرت نہیں کوئی حیا نہیں کوئی ایمان نہیں مجھے ایک بات کا بڑا سوچ کہ یہاں آپ گرفتار کیا گیا اور کیونکہ وہاں کا ڈپٹی کمشنر شیا اور شیعہ بھی کوئی خرمندی کی نسل کا ہے کی نسل کا ہے اور جب اس کو موقع ملتا ہے وہ سپاہی صحابہ کو ترق ہے میں دعا کرتا ہوں کہ یہ ڈپٹی کمشنر میرے ضلع فیصلہ آباد میں ضرور آئے ٹھیک ہے نا یا جان میں آئے ٹھیک ہے یہ دعا کرنا چاہیے تاکہ ہم اس کو بتائیں کہ لاکھوں کے بھوت باتوں سے کیسے نہیں مانا پہلے دن جوار سے نہیں جانا چاہیے جوارا صحیح کھلانی چاہیے چاہیے رحیم یار خان کے ڈپٹی کمشنر صاحب غیر کرو اصل کے ناپا پڑو ملک صاف سپاہ صحابہ کی مدد اگر اس کا کچھ نقصان ہو گیا ہم تمہاری ترک سے ملک ساتھ نکالا تمہیں دور ہے ہماری نرمی کا پیدا مت اٹھاؤ میں بہاول پور کے کمشنر سے کہتا ہوں کہ ملک صاف کے بارے میں مداخلت خود کرو اور اس کے خلاف جھوٹا پرچہ فرض کریں اگر اس کے خلاف کوئی پرچہ آپ نے بنایا ہے آپ کی تفتیش میں صحیح پرچہ ہے تو محنت پر اس کی تحقیق کرو چھوٹے چھوٹے پرچوں پر چودہ چودہ دن کا ریمانڈ دس دس دن کا ریمانڈ لے کر اپنے ظلم اور بربریت کا اس کو نشانہ بناتے ہو ہمیں مجبور مت کرو کہ ہم تمہارے خلاف کو سخت خلاف لائیں ٹھیک ہے میں اس اجتماع سے کی وساط اب سے commissioner of D I G سے کہتا ہوں کہ مالا کا ساتھ کو فل فور رہنا کیا آپ کو یہ مطالبہ منظور ہے ان کا منظور ہے مولانا مولانا بولا کبریا ممتاز عالم دین سپاہی صحابہ کے سرپرست خان وہ بھی جیل میں ہیں اور ہمیں معلوم ہوا کہ ڈی آئی جی کا یہاں سے آرڈر وہاں پہنچا اور تین دن تک وہ آرڈر دبائے رکھا اور اس کے بعد جا کر اس آرڈر کا بعد میں عمل کیا گیا اور اس کے علاوہ بلک صاحب اور مولانا غلام سبریا ان دونوں کی رہائی کے لیے ڈی آئی جی اور کمشنر کو فل فور مداخلت کرنی چاہیے کرنی چاہیے کن چاہیے جن کو یہ مطالبہ منظور ہے ہاتھ کرنا انمن سپاہی صحابہ نے پاکستان کے ہر صوبے میں مولانا حق نواز شریف کا پیغام پہنچانے کے لیے سپاہی صحابہ قائم کی سب سے پہلے سپاہی صحابہ اسٹوڈنٹس پاکستان کے نام پر ایک علیحدہ فورم قائم کیا گیا ہے جس کے convener Umar Farooq government degree college Jhang کے طالب علم ہیں مرکزی کنوینر ہیں میں آپ رات سے کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے طالب علم سکولوں یونیورسٹیوں کے یہاں موجود ہیں وہ سپاہی صحابہ کہن کر کے اس میں شمولیت کا اعلان کریں اور اس کی ساتھ علیحدہ بنائیں تو یہاں اسٹوڈنٹ سے ہاتھ کھڑا کریں ہاتھ کھڑا کر کے اللہ کا وعدہ کرے کہ ہم سپاہی صحابہ یونٹ اور اپنے اپنے قانونی اداروں میں کام کریں اونچا اونچا ہاتھ کریں اور اس کے علاوہ سپاہ صحابہ استاد پاکستان کے نام پر ہم نے سکول ٹیچروں اور کالج کے ساتھ باقی ایک یونین بنائی ہے جس کا نام ہے سپاہی صحابہ اساتذہ پاکستان میں سکول ٹیچروں سے اور مدارس کے اساتذہ سے درخواست کروں گا کہ سپاہی صحابہ اساتذہ پاکستان قائم کریں اور اس میں شمولیت اختیار کر کے اپنے تعلیمی اداروں میں مولانا نواز شہید کا مشن فام کریں آپ کو یہ مطالبہ منظور ہے جو سکول ٹیچر ہاتھ کھڑا تھا ما مدرسے کے پاس رہا اور اس کے بعد ایک سال تک ان دونوں دورتوں کے قیام کے بعد سپاہی صحابہ ریلوے سپاہی صحابہ بینکنگ اور سپاہی صحابہ پی آئی اے سپاہی صحابہ تاج رام اور ہر محکمے میں سوائے صحابہ قائم کی جائے گی تاکہ پاکستان کے ہر شہر سے ہر محسوس سے ہر ادارے سے ہر سوسائٹی سے ہر ڈپارٹمنٹ سے مولانا حق نواز کے شہید کے مشن کی آواز گونجے اور شیعہ کے کفر کو ہر سوسائٹی میں عام کیا جائے کیا آپ سپاہی صحابہ کے اس پروگرام کے ساتھ ہیں ساتھ ہیں ہاتھ بالکل اور اس کے علاوہ ہم نے سپاہی صحابہ کے لیے مدرسے شورا قائم کی ہے انجمن سپاہی صحابہ کا ایک ترجمان رسالہ ماہنامہ خلافت راستہ جاری کیا ہے سپاہی صحابہ کے چار اسکولوں کی بازیاں مکمل کی گئی ہے آپ سے درخواست ہے اپنے اپنے علاقوں میں یونٹ بنائیں مرکزی دفتر کو ان یونٹوں سے آگاہ کریں گھر گھر میں مولانا حق نواز کا پیغام پہنچائیں آپ اس کے لیے ہمارے ساتھ ہیں جو ساتھ ہیں پھر آخر میں عہد کریں اللہ کے گھر میں دونوں ہاتھ کھڑا کر کے تو آپ روکا الحمد للہ اللہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد والا سیدنا مولانا محمد حضر فوت ہو گئے ان کی مقصد فرما جو نوجوان دین کا کام کریں ان کو کام قبول فرما جو گرفتار شدگان ہیں ان کی رہائی کے سواب پیدا فرما مولانا حسن نواز کے درجہ